حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ پاکیزی کے بغیر نماز قبول نہیں فرماتا اور خیانت کے مال میں سے صدقہ قبول نہیں فرماتا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو سو تہتر